یحییٰ بن سعید نے سعید بن ابی عروبہ سے اور انہوں نے قطادہ سے روایت کی کہ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستتر